جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاتب کی شکایت کرنے لگا اس نے کہا اللہ کے رسول حاتب ضرور جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کہا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ دونوں میں موجود رہے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے